نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محترمہ حضرت رضی اللہ اللہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کے رسول صلی علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو سب سے پہلے ہاتھ دھوتے پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے اور اپنی شرم گاہ دھوتے پھر اپنا بائیں ہاتھ زمین پر مارتے پھر اسے ملتے پھر اس کو دھوتے اس کے بعد اپنا نماز والا وضو فرماتے پھر اپنے سر اور باقی جسم پر پانی ڈالتے پھر ایک طرف کو ہو جاتے اور اپنے پاؤں دھوتے سنن نسائی حدیث نمبر چار سو انیس